یقین کر لیں حقیقت میں یہی اسلام کی روح ہے اس دنیا میں کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا اس کو لایا جاتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آیا پھر کوئی انسان اس دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جاتا اسے لے جایا جاتا جب لایا جاتا ہے اور لے جایا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی لانے والا ہے وہی لے جانے والا ہے آخر اس کا کوئی مقصد ہو اگر انسان خود آئے اپنی مرضی سے آئے تو وہ کہہ سکتا ہے میری مرضی لیکن جب یہ طے ہے کہ نہ اپنی مرضی سے کوئی آیا ہے نہ اپنی مرضی سے کوئی جاتا ہے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی لانے والا ہے تو پھر اگر ہم انسان ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لانے والا کیوں لایا تھا اور کیوں لے جاتا ہے ہم اس غرض کو پورا کریں اس مقصد کو پورا کریں جس نے اس مقصد کو پورا نہ کیا وہ انسان نہیں وہ جانور جانور وہ ہوتا ہے جس کو انجام کی فکر نہیں ہوتی اور انسان وہ ہوتا ہے جو انجام کو سوچتا ہے یہی دونوں میں خاص فرق انسان وہ ہے جو انجام کو سوچتا ہے نتیجے کو دیکھتا ہے جانور انجام اور نتیجے کو کبھی نہیں دیکھتے جب آپ دنیا میں آ گئے اسلام اسے کہتے ہیں کہ جو لایا ہے جو لے جاتا ہے اس کی مرضی پر چلنا اس کا حکم ماننا یہ اسلام اسلام کوئی فرضی چیز نہیں ہے ایسا مذہب نہیں ہے جو لوگوں نے بنایا ہو اسی لیے اس کو کہتے ہیں دین فطرت نہ چلتی اسلام دین فطرت ہے دین فطرت کے معنی کیا ہے جس نے پیدا کیا ہے جو لایا ہے جو راشن دیتا ہے جو جب ہے بلا لیتا ہے اس کے حکم پر چلنا اس کی مرضی کی تعمیر کرنا یہ پھر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں یہ نہیں یہ تو مسلمان نہیں ہوتا وہ انسان نہیں ہمارے آج کل کے پڑھے لکھے اور آج کل کا علم جہالت ہے خوب سمجھ رہے تھے یہ علم جس میں چین کی روشنی نہ ہو یہ دنیا کا علم جہالت ہے آج پڑھا لکھا انسان کیا سمجھتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس میں انسان جھوٹ وہ نہیں بولتا وہ سچ بولتا ہے ظلم وہ نہیں کرتا بڑا انسان پسند ہے بڑا ایسا ہے بڑا ایسا ہے بڑا اگر سے مسلمان نہیں تو یاد رکھیے گا جو مسلمان نہیں وہ انسان بھی نہیں اور جو انسان ہے وہ لازمن مسلمان ہے انسانیت ایسے ہی اسلام پر چل دیتے اب کوئی ہندو بہت اچھا ہو کوئی ہندو بہت اچھا ہو آپ اندازہ کیجیے اس جیسا احمد کون ہوگا کہ جو لوگوں سے بہت اچھا شروع کرتا ہے غیروں سے اچھا شروع کرتا ہے اور اپنے دادا چننے والے کو ایک عیسائی بہت اچھا ہے بہت اچھا اس کا کردار ہے رانی وہ نہیں شرابی وہ نہیں چور وہ نہیں جھوٹا وہ نہیں ہمدرد وہ ہے سب کچھ ہے لیکن جب اللہ کا حکم نہیں مانتا تو جیسا بازی اور ہوئی ایک لڑکا کتنا بھی نیک ہو جائے اگر باپ کا نافرمان ہے تو کبھی بھی اچھا نہیں اس لیے انسانیت اسلام ہے اور اسلام ہے انسانیت جس میں اسلام نہیں اس میں انسانیت نہیں اور جس میں انسانیت نہیں اس میں اسلام نہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ رسمی مسلمان نام کے مسلمان ظلم کرتے ہیں جاتے کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو جو انسان کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسان کامل کہا جاتا ہے اسی وجہ سے یہ انسانیت کے تقاضے سب سے زیادہ وہ پورے کرنے والے تو اس لیے اگر آپ انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمان بننا ہو بغیر مسلمان بنے آپ کبھی انسان نہیں بن سکتے اب انسانیت کیا ہے اپنے رب کو پہچان جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا اور سب سے بڑی پہچان کیا ہے لباس سب سے بڑی پہچان کیا ہے اپنے محسن کو ماننا اس کے بعد حاضری دینا ٹھیک ہے تو نے پیدا کیا ہے تو خالق ہے تو روزی رکھا ہے تو عزت و ذلت کا مالک ہے تو زندگی اور موت کا مالک ہے میں تجھے مانتا ہوں بہت دفعہ تیرے پاس آ کر حاضری دیتا جو اللہ کے پاس حاضری نہیں دیتا وہ سب سے بڑا حاضری انسان ہے رسمی طور پر مسلمان ہو خواب وہ ہندو ہو خواب وہ عیسائی مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو مان اللہ کون ہے اللہ کو پہچان تو میرے بھائیوں مسلمان کبھی بے فکر نہیں ہوتا مسلمان کبھی بے فکر نہیں ہوتا مسلمان کو ہمیشہ اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے کہ میرا کیسا ہوگا میرا انجام کیسا ہوگا میری زندگی کا نتیجہ کیا نہیں جو بے خوف ہے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں افا امین بکر اللہ ان کو خدا کی تصویر سے ڈر نہیں لگتا ان کو خدا کے حساب سے ڈر نہیں لگنا خاطر جو اللہ سے نڈر ہوا وہ برباد اس لیے میرے اللہ کو کبھی نہ بھولو اور اللہ کو یاد کرنے کے معنی کیا ہے اسلام کو اختیار کرو اور اسلام کسے کہتے ہیں سن لو اسلام اللہ کا حکم ماننا اللہ کا حکم کیسے مانا جا سکتا ہے اللہ کے نبی کی بات ماننا اپنا پیر پکڑنا اپنا مرشد بنانا اپنا امام پکڑنا اس کو فالو کرنا یہ اسلام نہیں ہے یہ اسلام نہیں آج کے مسلمان پھرتے پھرتے بن گئے یہ ہنفی ہے یہ امام وہ حنیفہ کو فالو کرتا ہے یہ شافی ہے یہ امام شافی کے پیچھے جاتا ہے یہ فلاں پیر کو مانتا ہے یہ فلاں مرشد کو مانتا ہے خدا کہتا ہے ارے بندہ میرا میرا کھائے میں کہتا ہوں امام محمد کو بنا کر اور اپنے امام وہ اسلام پیروں کو فقیروں کو مورچوں کو اماموں کو پکڑنے کا نام نہیں ہے اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو پکڑنے کا اگر مسلمان مسلمان ہو جائیں یہ سب کے سارے مل جائیں یہ فرقے کیوں بنے اس لیے کہ لوگوں نے اپنے امام بنائے ہیں لوگوں نے اپنے مسجد بنائے ہیں لوگوں نے اپنے ہاتھی بنائے ہیں لوگوں نے اپنے حق بنائے ہیں خدا کہتا ہے میں نے تمہارا ایک امام بنایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسلام کا جائزہ لو اگر آپ ہنسی ہیں تو آپ کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے کسی قوم کا نام ہے سوچیے انفی کسی قوم کا نام ہے نہیں ایک مذہب کا نام اور مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا ہو سکتا ہے اسلام کا کوئی دوسرا تیسرا چوتھا ایڈیشن نہیں اسلام کا ایک ہی ایڈیشن ہے اور وہ صرف محمد وقت نہیں ہے اتفاق سے شام بھی نہیں لگے ہوئے گرمی ہے طبیعتیں نازک ہیں برداشت ہے نہیں اس لیے میں آپ کو لمبا نہیں کرنا چاہتا صرف دو چار ہی صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کو فکر ہو آپ اپنی راہ کو تعین کریں اور اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں لو اسلام ہونا انسانیت ہے اور اسلام کسے کہتے ہیں اسلام اللہ کا حکم ماننا جو اس کے نبی کے ذریعے سے اب میں آپ کو اگر اللہ کی بات بتا دوں تو آپ میری پیروی نہیں کریں گے پیروی اس کی کریں گے جس کو اللہ نے بھیجا ہے اور وہ محمد صلی اللہ میرے نام پر ملب نہیں بن سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نام پر مذہب نہیں بن سکتا کوئی ہنسی بنے کوئی بھاپی بنے سب گمراہ ہی کوئی شافی بنے کوئی مارکی بنے کوئی کشتی بنے کوئی آدری بنے کوئی چور مردی بنے سب ہی میں ٹنکے کی طرف یہ بات کہتا ہوں اگر اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے کوئی پوائنٹ کو سمجھ لیجیے آپ سدیتی بنے کیوں اگر حضرت صدیق کی اولاد میں آپ فاروقی بنے اگر حضرت عمر فاروق کی اولاد میں تھے لیکن اگر آپ کا مذہب صدیقی ہو آپ کا مذہب فاروقی ہو تو آپ گمراہ جب صدیقی اور فاروقی گمراہ ہو سکتا ہے تو حنفی اور بھاپی کیوں گمراہ نہیں یہ اصول ہے اسلام کا اگر آج مسلمان اس اصول پر آ جائیں سب اختلافات ختم ہو جائیں سب فرقے ختم ہو جائیں یہ مسجد کن کی ہے یہ بھاپیوں کی یہ کن کی ہے یہ ہنسیوں کی اسلام اسلام تو ہے وہ جاہد ہے وہ جاہد ہے وہ ہے ایچ پی ہو وہ ایم اے ہو خواہ وہ ڈاکٹر ہو خواہ وہ وکیل ہو خواہ وہ انجینئر ہو جو کہے کہ سب مسلمان اسلام دو نہیں ہوتے اسلام تین نہیں ہوتے اسلام چار نہیں ہوتے اسلام صرف ایک ہوتا ہے اور وہ محمد ہے یہ کوئی ہے جواب آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں مسائل کا اختلاف معمولی بات ہے عبادت کے سمجھنے میں فرق پڑ جاتا ہے بات کے پہنچنے میں فرق پڑ جاتا ہے اختلافات صحابہ بھی لکھے لیکن مدد ایک اختلافات صحابہ بھی لکھے لیکن مدد ایک تھا کوئی صحابی سدی کی فاروقی عثمانی نہیں کوئی صحابی ہنسی چوبندی بریلی مالکی نہیں سب کا مذہب کیا تھا اطلاع مذہب کا اختلاف ہمارا اختلاف مذہب کا اطلاع میرا امام امام کو حلیفہ اس کا امام امام شافی اس کا امام محمد بن عبد البہ نہیں خدا کہتا ہے تم عجیب احمد میں محمد کو دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم اپنے اپنے رہے ہو تو اس لیے میرے بھائیوں روزے رکھنا اور اسلام صحیح نہ ہونا کوئی فائدہ نہیں نمازیں پڑھنا اسلام صحیح نہ ہونا کوئی فائدہ نہیں پہلے مسلمان بنو پھر نماز یہ جو عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو نماز پڑھنے کی یہ جو لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی سینکڑوں ہزاروں لوگ نماز پڑھنے والے کتنے شیعہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں کتنے جو بندی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں دیر بھی ہے جو نمازیں پڑھتی لیکن ہر ایک کا اسلام مختلف سوچو جب دو چیزیں مختلف ہوں تو دونوں کبھی صحیح ہو سکتی ہیں ارے پڑھے لکھے لوگوں عقل کی بات ہے اگر دو مختلف چیزیں ہوں دونوں کبھی صحیح ہو سکتی دو دعوے دار ہوں اس چیز کے بارے میں ایک ہے کہ میرا ہے دوسرا کہے یہ میرا ان میں سے ایک اس لیے اپنے اسلام کی فکر کریں جب آپ کا اسلام درست ہو جائے گا روزہ آپ کا خود خود ٹھیک ہو جائے گا جب آپ کا اسلام درست ہو جائے گا نمازیں آپ کی خود خود ٹھیک ہو جائیں گی روزہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا حج آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اسلام اپنا اپنا نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں خدا کہتا اپنے گھر رکھو میں تو قسم قبول نہیں آپ نے کبھی دیکھا آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہوتی آپ کے حج قبول ہوتے ہیں بیس بیس لاکھ مسلمان حج کرتا ہے اور نتیجہ کیا ہے ہر سال غلامی بڑھتی سعودی عرب حج کروانے والا بھی مر رہا ہے گر رہا ہے پاکستان کا بھی سب ہو رہا ہے شام عراق لبنان وزر سب کو برا تم کے دے رہا ہے کوئی کسی کا حج نہیں کوئی کسی کی نماز نہیں کوئی کسی کا تو جب تو مسلمان ہی صحیح نماز نمازیں پڑھنے والوں بات بڑی سخت ہے اور سخت کروا ہوتا ہے اور لیکن یہ کرتے کتنی نقشے ہیں بہاول پور میں کتنے مسلمان ہیں لیکن سب کے سب غلام جس کے پہلے اپنے کے پھر انگریز آپ اپنی شکلیں دیکھ لیں انگریز کے غلام نہیں ہیں آپ آپ اپنی بیویوں کو دیکھ لیں انگریز کے غلام نہیں ہیں آپ اپنی بچوں کو دیکھ لیں انگریز کے غلام نہیں ہیں اگر مسلمان ہوتے تو آپ کی بچے آپ کے بچے آپ کی شکل و صورت اسلامی ہوتی تو بھی آپ کا اسلام صحیح نہیں ہے اس لیے آپ کا کچھ بھی مولوی خصوصاً تبلیغی جماعت والے سبحان اللہ کہنے کا اتنا ثواب اتنا ثواب گنتے رہے اتنا ثواب جیسے کہ آ رہے گنتے رہے اور خدا مارتا ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان مسلمان ہو اگر مسلمان دلیل ہو اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ جو تم میں سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں حکومت اور ہم حکومت کے لائق ہی نہیں پاکستان دھوکے میں ہمیں مل گیا لیکن دیکھ لو کیسے جا رہا مشرقی پاکستان گیا ایک آدھ الیکشن اور ہونے دو پھر کن جائے گا بلوچستان جائے گا جائے گا اس لیے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں دنیا میں سب سے بڑا انعام خدا کا خلاف حکومت اور خدا غلاموں کو کبھی حکومت نہیں خدا جو ذہنی غلام ہوں انگریز چلا گیا اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اب یہ کمال نہیں کہ وہ چلا گیا لیکن غلام ہم اسی اپنے گھروں کو جا کر ہیں آپ کے گھروں کی کیسی آپ کے گھروں کا فرنیچر آپ کے گھروں کا ساز و سامان آپ کے برتن جو پڑ جاتا ہے وہ بالکل انگریز کا بچہ بننے کی کوشش یہ اس سے بڑی بلامی نہیں کوئی ہو سکتا اور اصل آزادی دیش کی آزادی ہے اصل آزادی دیش کی آزادی ہے اگر غلام رہے جسم کی غلامی کوئی چیز تو اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا تھا میں چاہتا ہوں کہ پور کے بچے بچے کے کان میں یہ بات پڑ جائے تاکہ وہ کل کو جا کر اللہ کے ہاں کسی غال سے ملے جب آپ کے کانوں میں یہ آواز گونجے گی کہ تمہارے اسلام پہنچنا پسند نہیں کرتا اور جب قیامت کے دن خدا ہم کہہ دے گا میں تمہاری نمازیں روزے قبول نہیں کرتا تو آپ کو عبداللہ یاد آئے گا تو ٹھیک ہے خوب سمجھ لو ہنسیوں کا تو معاملہ ویسے ہی خراب ہے انہوں نے نیا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک طرف تو یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا پھر ہنسی بن ہنسی کوئی تو ہنسی ایک دین ہے جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حنفی بن گئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ آپ کے نبی ہیں زبان سے آپ نہیں رکھنا کہیں لیکن وہ آپ کے نبی ہیں جس کے نام پر آپ نے دین اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں دیوبندی اور بڑے بے سکتے ہیں آپ جب دونوں ہی غلط کا کوئی فائدہ ہی نہیں اب سوچیے دونوں میں دو دو مسئلے قائم ہیں جو بندیوں میں اور بریلیوں میں اور دونوں مقلد کس کے ہیں امام و حنیفہ کے اب امام و حنیفہ جو بندیوں کو سینے سے لگائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے جو بریڈیوں کو سینے سے لگا کر جنت میں لے جائیں گے دونوں آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میں یہ آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا میں یہ اپنے کر رہا تاکہ آپ کے اندر سے زندگی نکل جائے اور ہر اسلام کا جو محمدی ہے وہ آپ کے دل میں میرے بھائیوں آپ صحیح مسلمان بنے پھر دیکھیے آپ کو نماز میں نظر آئے پھر دیکھیے آپ کو انگریز برا لگے اور انگریز برا لگنے کے معنی یہ ہے کہ آپ کے دل سے اتر آپ اپنی شکل کبھی نہیں دیکھیے آپ اپنے گھر کو کبھی نہیں بیٹھا اور میں نے اس کا مخالف ہوں آپ مجھے گالی میں میں ان کا مخالف ہوں آپ مجھے کہیں گے یہ ملا ہے اور آپ ماڈرن ہیں آپ انگریز کے قریب اپنے آپ کو خود کی سمجھتے ہیں اور مجھے خدا کی قسم آپ پر درد جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس پر درد ہوتا ہے اور ہمارا آج کل کا مول بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ مولوی مسلمان ہے مولوی سب سے پہلے برباد مسلمانوں کو کس نے برباد کیا مولوی جب مولوی ٹھیک ہوتا ہے عوام ٹھیک ہوتے ہیں جب مولوی برباد ہوتا ہے تو عوام برباد سنیے گا جنت میں کوئی پلیز نہیں جا سکتا مانتا ہے آپ جنت پاک جگہ ہے جنت پاک جگہ ہے پانچ لوگ اس میں جائیں گے کوئی پلیز نہیں جا اب پاک کہاں دنیا میں دنیا میں پاک ہو جائے اللہ بلائے گرو جنت میں چلا جائے اور اگر پلیز ہوا اور اللہ کے پاس پہنچ گیا اگر تھوڑی بہت پلیزی ہوئی تو شاید اللہ اپنی مقصد کے پانی سے دھو دے اور اگر زیادہ ہوئی تو خدا دو میں ڈال دے کچھ دیر رکھ کر وہاں صاف دے جب بات ہو جائیں گے تو جنت میں بھیج اور اگر پلیتی زیادہ ہوئی پھر مرد لا راج ہے جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا کہ یہ دل مانتا ہے کہ نہیں اسلام کی باتیں میری عمر گزر گئی کالج میں پڑھاتے ہوئے پروفیسروں سے گفتگو کرتے ہوئے وکیلوں سے شبے لیتے ہوئے عمر گزر گئی کسی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا بات اسلام کی ہو اور ان کو کوئی رد کر سکتا کبھی ہو سکتا ہی پلیز کبھی جنت میں نہیں جائے گا پہلے پاک ہوگا تو جنت میں جائے گا اور یہی قرآن کی آئے کی جو میں نے پڑی تھی اب رہا منفنگ جو پاک صاف ہو گیا وہ پاک ہو گیا جو پاک صاف ہو گیا پلیدی سے صاف ہو گیا مقدر ہو گیا وہ پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے اب اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے ہوں گے پلیز میں ان کو بالکل پاک نہیں قرآن مجید میں ہے

میں نے جو باتیں اپنی کتاب میں اتاری ہے وہ سچ چھپاتا ہے اور پیسے کماتا ہے مریض بناتا ہے پارٹی بناتا ہے اپنے مختلف بناتا ہے ان سے پیسے بٹورتا ہے دکانداری چلاتا ہے اور اپنے دیش میں الگ سکتا ہے سوتی سوتی کاروبار کرنے والے کی کمائی بے نہیں میں بھی جتنی مارے کی طرح کمائی ہے جو دین بیچ کر کمائی سن لو تو ضرور حرام ہے لیکن دین کو برباد کر کے پیسہ کمانا سو سے زیادہ آ رہا اور آج کا مول بھی کام یہ اور دوسرا کون جس کو اللہ پاک نہیں کرے گا لیڈر ان مطلب یہ نہ یقین نہ بہار لیڈر جو لوگ اللہ کے نام پر لوگوں سے حد کرتے ہیں پاکستان کو اسلام کا نام دے کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں اور کتنے جھوٹی کھا کھا کر لیڈری چمکاتے ہیں پیسے کماتے ہیں یہ لوگ کی خدا ان پر رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا ان سے کلام تک نہیں کرے گا اور ان کو کبھی پاک نہیں کرے گا اور ہمیشہ درنا کا نام نمبر ایک مولوی نمبر دو لیڈر اور دنیا کو برباد کرنے والے اور پھر ہم پک نہیں سکتے یہ کہہ کر کے یاد آ ہمارا لیڈر بلا تھا اس کو پکڑ ہمارا مولوی خراب تھا اس کو پکڑ خدا کہے گا تو مجھے یہ بتا تجھے کہا کس نے تھا کس مولوی کے پیچھے لگے میرا ہر تھا جب مسئلہ پوچھتا یہ پوچھتا کیا محمد کا فوج میں دیکھا ہے اللہ اکبر فوج میں حکومت مولوی کون سا رکھتی ہے جو بالکل کبو بٹیرا ڈنگر جانور نہ بولنے کے ساتھ جو صاحب جنگل کے ہاں جی ہاں جی ہاں جی حضور ہاں جی حضور ہاں جی حضور ہاں جی یہ بات اور پھر دوسرے دیکھ لو مولوی آ جائے کوئی آ جائے مانوی ہاں ہاں سے پیچھے پیچھے لگنا اور یہ حالانکہ مولوی جو سچا مولوی ہوتا ہے وہ بات سے ہوتا کبھی کسی کی پرواہ نہیں جو دن نے اس کو دی ہے کوئی دنیا میں اس کی قیمت نہیں ہے وہ مسئلے کو کبھی نہیں بگاڑتا لوگ راضی ہو یا خوش ہو وہ بات نہیں کرتے لیکن لوگ بالکل بدھو کے فوجی افسر جنرل میجر میجر جنرل جانتے نہیں کہ ہمارا مولوی بالکل بدھو ہے اور مولوی پڑھے لکھے لوگ ہیں بڑے شیر بڑے درد لوگ ہیں لیکن مولوی کو دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی کہ ایسا تھا مولوی کبھی اچھا نہیں بس خوش ہے مولوی رکھا ہوا ہے نماز پڑھا دیتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں وہ کر دیتا امام ابن تعمیر جب یہ تعداد کا حملہ ہوا اب یہ آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ علاقو خان اور یہ سنگریز خان کی اولاد کیا ان کا سلسلہ سفارت کے مشن پر اس کے پاس گئے تو مکھی بہت ہی اس وقت مکھی بہت رنگ چل رہی تھی تو بھاشا نے کہا کہ مکھی کیوں رنگ کرتی ہے امام نے کہا کہ دماغ کو ٹھیک کر دے تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ مچھلی بھی میرے قابو میں نہیں میں اتنا عاجز ہوں اور اتنا بے بس یہ مولوی تھا مولوی شہید بن جبیر کو حضرات بن یوسف قتل کرنے لگا اوروں کو قتل کیا تو خون نہیں نکلتا تھا پہلے خشک ہو جاتا تھا جب شہید بن جبیر کو قتل کرنے لگا چمڑے کا کپڑا دکھا دیا اور چھری چلانے لگے تو باتیں ہو رہی ہیں چھری چلا دی گئی اور خون اسی طرح سے نکلا جیسا کہ جانور کو جامر کیا جاتا ہے اور خون نکلے یوسف کو فکر ہوئی پوچھنے لگا یہ بات اوروں اور خون پہلے ہی خشک ہو جاتا تھا اس شریر میں خون کیوں نہیں خشک ہو اس کے تناج تھے مشورہ دینے والے انہوں نے کہا کہ اس کے دل میں تیرا نہیں لے کے اس لیے خون خشک نہیں اور مارنے کا کردار کیا ہے کہ اس کو اللہ کا پاپ ہو اس کو نہ دولت کا خیال ہو نہ حکومت کا میرے بھائیوں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک معیار ہمارے مولویوں کا کردار آپ کے سامنے آئے اب آپ یہاں سے سن کر جائیں گے اور کہیں گے دیکھو جی عید گاہ کے عید پڑھانے والے مولوی صاحب ہو فلاں مولوی ہو فلاں مولوی ہو فلاں مولوی ہو اب اس عبد اللہ کی بات مانے یا ان کی بات مانے میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ پہچان سکے مولوی کو کہ یہ مولوی گھوڑے کے لائف ہیں کہ نہیں تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا یہ توجہ آپ کو گرانا چاہتا تھا اب یہ موقع آپ کے لیے آخری آخری موقع ہے خدا بڑا مہربان ہے رمضان شریف کے دن میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جب رمضان سارا ختم ہو جاتا ہے کب ختم ہوتا ہے رمضان جب چاند نکلا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے ہائے رمضان گزر گیا اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو رات عید کی ہے کل چاند نکلا مغرب کے وقت یہ جو رات عید کی ہے اس میں بھی تو سوا کر لے مسلمان بن جا رمضان کتنا سواب مجھے دے اب وہ رات بھی گزر گئی اب یہ موقع اب جہاں ہم کرتے ہیں خدا فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیوں کتنے ہوئے ہیں سارے فرشتے کہتے یاد اللہ یہ روزے رکھے انہوں نے شرابی پڑھی انہوں نے بڑا وقت لگایا انہوں نے بڑے کے فطر دیے انہوں نے اب یہ رکھے ہوئے ہیں اب اب اگر یہ ہے کہ آپ مستحدی نہ ہوئے آپ کی سمجھ میں اصلی دین ہی نہ آیا تو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں اس لیے اصلی موقع ہے جو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں اپنے اسلام کو حال کریں اس پر نظر خانی کریں اپنے اسلام کا دوبارہ جائزہ لیں اور پھر خدا سے دعا کرے کہ یا اللہ میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ اصل اسلام ہے اس لیے میں اصل اسلام کی طرف رجوع کرتا ہوں اور جتنے کے راستے ہیں سب سے تائب ہوتا ہوں اللہ میرا نام بھی مسلمانوں میں لکھ لے اللہ میرے محنتوں کو بھی قبول اس لیے صحیح مسلمان ہونے کی کوشش کرے میں نے کیا کہا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے فرقے میں شامل ہو جائے میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے تیر مان لینا میں آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگتا یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا ہم کبھی ہم نہیں مانگتے اللہ کا شکر ہے لوگوں کو دیتے ہیں لیتے کبھی نہیں اب یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو ہر دین کا پتہ لگا ہر دین کیا ہے کوئی اختلافی بات نہیں میں نے آپ کو کیا دعوت دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اگر آپ کہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو مٹ گیا تیرہ چودہ سو سال ہو گئے تو اللہ آپ سے پوچھے گا نبی بھیج دوں اور اگر دین مٹ گیا تو نبی اور بھیج دوں سیدھا حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا خدا پھر بندہ بن گیا یہ کبھی نہ کہا کہ دین میں کیا ہے دین محفوظ ہے جبھی تو وہ نبی نہیں آ سکتا جب دین محفوظ ہے پھر تجھے اماموں کو پکڑنے کی کیا ضرورت پھر تجھے پیروں کے پیچھے کھاد چھاڑنے کی کیا ضرورت پھر دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر یہ نہیں کہا انا نحن نزلنا القرآن تمہاری تمہارے تین و ہے اور وہ کیا ہے قرآن ہے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حافظ اور اس کے ہم محافظ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی اس لیے دین صحیح تعلیم ہے آپ اپنے دین کو ٹھیک کریں انشاءاللہ شاء اللہ صحیح اسلام آپ یہ عید کے مسائل کے بارے میں اس عید کو جب آئے آدمی تو کچھ نہ کچھ کھا کر آئے اگلی عید جو قربانی کی ہے اس میں آئے وہ خالی پیٹ آئے روزہ نہیں ہوتا جہازوں میں مشہور ہے کہ آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے روزہ نہیں ہوتا میں نے کچھ کھائے نہیں جا کر اپنے قربانی کا گوشت کھائے اور اس عید میں جب آئے تو کچھ نہ کچھ کھا آئے اب یہ ہے کہ جب آئے تو ایک راستے سے آئے جائے تو دوسرے راستے سے جائے قیامت کے دن یہ دو رات سے آپ کے لیے گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے پاس جب معافی مانگنے کے لیے آیا تھا میں بھی گواہ ہوں اور میں بھی گواہ ہوں یہ دو رات سے دو گواہ ہوں اور اس کے علاوہ جو بڑی بات کہنے کی ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر ہی دی ہے خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے دین پر نظر خانی اپنے دلوں میں غیرت پیدا کریں باطل سے نفرت کفر سے نفرت گمراہی سے نفرت اور ہدایت سے محبت ہدایت کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا گمراہی کیا ہے اپنے امام بنانا اپنے پیر بنانا ان کے پیچھے چلنا یہ سبراہی بلائے کرتے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قربانی کوئی قربانی نہیں اللہ کو ضرورت ہے وہ زمین و آسمان کا خالق ساری کائنات کا مالک اس کو کیا ضرورت ہے کہ تم سو کی بجائے تین ہزار کا جانور خریدو یہ بات وہاں نہیں ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ صرف اخلاص اور تخوا چاہتا یہ چیز تمہارے اندر موجود ہے کہ نہیں صرف یہ بات ہے اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے میرے بھائیوں عید کے تو یہ چند دن ہیں گزر جائیں گے پتا انسان کی زندگی کے پورے رویے سے چلتا پورے رویے سے پتا چلتا ہے اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے آپ نے فرمایا تمہارے پاس ابراہیم کی سنت ذرا غور کیجیے ابراہیم علیہ السلام السلام کی طرف اسے منسوخ کیوں کیا قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ تسلسل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پیش کیا ہے جو پوری زندگی قربانی کی زندگی گھر قربان کرنے کا وقت آیا فوراً قربان کر دیا ماں باپ قربان سارے گھر کا معاملہ قربان برادری قربان کرنے کا وقت آیا تو صاف طور پہ قربان کر دی سب لوگوں سے کہہ دیا انا برا من تم اور اما تابون امن تون اللہ کفرنا بکم وبدا بيننا وبينكم العذابة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ذرا غور کیجئے صاف بات کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم اللہ کی توحید کو مان چکے ہیں اللہ کی عبادت کا دم بھر چکے ہیں اب ہمارا اور تمہارا کوئی بیل نہیں ہے انا من منکم ہم تم سے تمہارے آواز سے تمہارے نظام سے بالکل بری ہیں بےزار ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ مخالفت کب ختم ہو سکتی ہے اتحاد کب ہو سکتا ہے جب تم اس باطل نظام کو چھوڑ کر جب تم اس شرک کو چھوڑ کر جب اس تاحود کو چھوڑ کر جب تم اللہ وحدہ لا شریف کو قبول کر لو گے دلو جان سے تسلیم کر لو گے تو تم ہمارے بھائی ہو ہم تمہارا بھائی ہیں اس کے سوا کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اور تمہیں کٹھے رہیں سب کی قربانی دے دی جب وطن کی قربانی کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے قدم دیر لگائے نہیں لگائی اپنا وطن چھوڑ گئے ہجرت کر گئے جان کی قربانی کا وقت آیا دکھا میں ڈال دیے گئے اور یہ آخری بات ہے زندگی میں کہ بڑھاپے کا وقت ہے اور اللہ نے اس میں بیٹا دیا ہے اس کو بھی اللہ کے سامنے قربان کر دیا ہے اور اس پر یہ بات کہی ہے کہ سننا تو ابھی تم ابراہیم میرے بھائیوں آج ہم قربانیاں پیش کریں گے جانوروں کو سبا کریں گے آئیے اس بات کا عزم کریں کہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اگر ان تعلقات کی قربانی دینا پڑے گی تو ہم دے دیں گے جانور قربان کرنا بڑا آسان ہے آج اللہ نے سب کو پیسے دیے ہیں پیسے کی ریل فیل ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ ہزاروں کے جانور ہم خریدیں اور قربان کر دیں اصل بات کیا ہے بڑی مشکل بات یہ ہے کہ ایک گھر ہے والد مخالف ہے صرف ہے اور بیٹا واحد ہے اب دونوں میں بنتی نہیں ہے بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے باپ بڑے اچھے الفاظ میں کہہ رہا ہے یا ابت انی قد جانی من العلم مالم یاتے کا فتبین یحبے کا فیاد یا ابت لا تابد الشیطان ان الشیطان کارا للرحمن عسیہ یا ابت انی اخاف ان یمتک عذاب من الرحمن فتکول للشیطان بلیہ ابتا جی اللہ نے مجھے علم دیا ہے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے اب مجھے بتایا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے آئیے میرے پاس میرے ساتھ آئیے ابا جی یہ جو آپ کی پرست کر رہے ہیں یہ بدوں کی پرست حقیقت میں یہ شیطان کی عبادت ہے آپ اس سے اس سے رک جائیے ابا جی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ کا یہی معاملہ رہا آپ کی یہی زندگی رہی تو انہیں خاص اور من الرحمان قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے اور دوزخ میں پھینکا جائے گا میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے آپ میرے باپ سمجھا رہے ہیں تبلیغ ہو رہی ہے میرے بھائیوں ایک گھر ہے بیٹا واحد ہے گھر والے مشرق ہے تو عید کی دعوت ہے بہت حکمت کے ساتھ دعوت ہو رہی ہے لیکن قبول نہیں کرتا سو نہیں مانتا یہ کچھ سب کے لیے ہو سکتا ہے لیکن بات کیا ہوتی ہے ابراہیم سمن کا بہجرنی ملیا اے ابراہیم باپ کہتا ہے میرا اور تیرا ایک گھر میں گزارا نہیں اب دیکھ یا اس دعوت کو چھوڑ اس توحید کو ترک کر ورنہ میرا گھر چھوڑ دے ورنہ یہاں سے نکل جا اب ابراہیم علیہ اس طرح بڑا تعمل نہیں کرتے پختگی عقیدے کی پختگی کہتے ہیں ابھی حبیہ ابا جی میں گھر کو چھوڑتا ہوں اس قیمت پر کہ اللہ کی رضا اللہ کی عبادت اس کی اطاعت اس کی بنیاد پر اگر مجھے گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے اس کی توحید کے لیے گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے سلام علیہ میں گھر چھوڑ رہا ہوں اپنی نہ نبی ابا جی میں آپ کے لیے دعا کروں گا میں آپ کے لیے دعا کروں گا ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے دعا کرتے رہے قرآن کہتا ہے بعدها ابراہیم فلما تبين له انه اللہ لله اللہ منه زندگی میں دعا کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے لیکن جب پتہ چل گیا کہ باپ کی موت صرف پر ہوئی ہے صرف کی حالت میں باپ مر گیا تبرع منه اسی دل سے دعا کرنا بند کر اب باپ ہے شرک کی حالت میں مر رہا ہے اب اس کا جنازہ نہیں پڑنا اب اس کے لیے دعا تک کی ممانعت ہے میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے باپ کا تعلق ہے یہ محبت دنیا میں ختم ہونے والی نہیں ہے اولاد کو ماں باپ سے اور ماں باپ کی اولاد سے لیکن اصل چیز کیا ہے اللہ کا تعلق اللہ کے لیے قربانی ماں باپ سے محبت دنیا میں سب کرتے ہیں کوئی نصاب اور کوئی معاشرہ ایسا نہیں حتیٰ کہ کمیونسٹوں کے معاشرے میں بھی ماں باپ کے تعلق کی کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور ہوتی ہیں لیکن یہاں مسلمان ماں باپ سے تعلق کیسے رکھتا ہے اس کے تعلق کی بنیاد صرف اللہ کا تعلق ہے صرف اللہ کا تعلق ہے جب تک اجازت ہے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی دعا ہو رہی ہے لیکن شرک کی حالت میں مر گیا تو آپ ہی میرے بھائیوں یہ قربانی یہ زندگی کا رویہ آئیے ہمارے ہاں بالکل یہ صورتحال گھر گھر دیکھنے کو ملتی ہے گھر گھر دیکھنے کو ملتی ہے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا رویہ کیا کیا ہم تعلقات کی قربانی دے سکتے ہیں کیا ہم جذبات کی قربانی دے سکتے ہیں کیا ہم برادری کی قربانی دے سکتے ہیں کیا ہم گھر کی قربانی دے سکتے ہیں کیا علاقے اور وطن اور ہر چیز کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اگر کوئی کر سکتا ہے اور دل و جان سے محفوظ کرتا ہے اور عدم کیے ہوئے ہے کہ میں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں تو اسے خوش ہونا چاہیے اس کے لیے مبارک ہے کہ اس کی قربانی اللہ کو منظور ہے اللہ اس سے خوش ہو گیا تو خوب عید منائے اگر وہ رسمی طور پر رسمی طور پر صرف جانور تباہ کرنا چاہتا ہے کہ باقی سب بھی کر رہے ہیں میں بھی کروں تو میرے بھائی بھائی یہ معاملہ خطرناک تو اس کے لیے یہ بات اصل ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانور کو سبا کرو تو سب سے پہلے یہ کہو اپنی زبان بچہ تو بدھی بلی وہ بات حلیفہ ببا کتنا بڑا اعلان ہے اللہ یہ کائنات جس کے اندر میں پس رہا ہوں اللہ ان سب کے نشان ناطا تعلق میں نے توڑ لیا ہے میں نے تجھ سے توڑ لیا ہے اب میرا وہ ہے جو تیرا ہے میری محبت میری نفرت میرے تعلق کی بنیاد اللہ صرف تیرا تعلق میرے بھائیوں یہ ہے اصل عقیدہ اور اصل ایمان آج عقیدہ بھی ہم محدود سطح پہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قبروں پہ جانا شرک ہے وہاں چڑھاوے چڑھانا شرک ہے وہاں سجدے کرنا شرک ہے یہ چند چیزوں تک ہم نے محدود کر لیا میرے بھائیوں صرف ایک پورے نظام کا نام ہے اللہ کی معصیت اور اس کی مخالفت پر تاغوت کا ایک نظام دنیا میں قائم ہے اس پورے نظام کا نام صرف اور اس پورے نظام سے قائد ہو کر اللہ کی عبودیت کو دل و جان سے اپنی زندگی کے تمام پہلو اور ہر مرحلے میں قبول کر لینا اس کے حکم کو اور اس کی اطاعت کو تسلیم کر لینا یہ اصل توحید یہ توحید ہے اور اس کا اس کی ضرورت ہے یہ ہے اصل بات آج دنیا کے اندر ہر کہیں تعارف کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اقتصادیات کا نظام ہو چاہے سیاسیات کا معاملہ سماجی اور معاشرتی سلسلہ رسم و رواج کے معاملات سب کچھ یہ ایک تابوتی نظام کے ساتھ دنیا میں چل رہے ہیں آج دنیا کے اندر عملی طور پر اللہ کی توحید کیا لازم ہے ذرا غور کر کے دیکھیں اللہ کی توحید اللہ کی توحید کا معنی کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا حکم چلے اور اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کا حکم نہ چلے بہو ولبی جس کمافل عرض علا جس کا حکم سورج چاند ستاروں ان تمام آسمانی مخلوقات سے چلتا ہے اور کسی کی مچان نہیں کہ اس کے حکم کی سبھی کریں اس کا انکار کریں وہ بلدی سما کما ہن وہ فل عرض علا کوئی زمین میں ہے جیسے اس کا حکم بہت چلتا ہے ایسا ہی کا حکم زمین پہ چلنا چاہتا یہ ہے الوحیت یہ ہے عبودیت یہ ہے اصل توحید میرے بھائیوں ہم نے توحید کو بھی بہت محدود معنی میں لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید انبیاء کی توحید انبیاء کا اس دعوت میں ایک مکمل نظام ہمیں ملتا ہے اور اس نظام کا اتباع جو ہے یہ اصل اسلام تو جب ہمیں اس دنیا میں آج یہ سلسلہ نظر نہیں آ رہا کہنے کو مسلمان عدالت میں بیٹھنے والا جج کلمہ کو ہے اور اس کے پاس جو قدمے لکھانے والے مدعی مدعا والے دونوں قسم کے لوگ جو ہیں یہ کلمہ گو ہیں لیکن اللہ کے حکم کو کہاں نہ مدعی اور مدعا علیہ مانتے ہیں اور نہ وہاں سب تقسیم کرتا ہے سب اللہ کے حکم کی نافرمانی پہ کارگر ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں اس پر جو نظام چل رہا ہے وہ کیا نظام ہے وہ تعوت کا نظام ہے اب مسلمان کلمہ کو بھی ہو وہ یہ تقدیرات بلند کرے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے بازاروں میں ان کی آواز سے یہ تصویریں کہا کرتے تھے نماز کے بعد بلند آواز سے تصویریں کہا کرتے تھے آپ ذرا اور کیجیے کہ بازار میں کہنا مسجد سے نکل کر کھلے بازار میں بلند آواز سے تقریریں کہنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم ہم اس نظام کو نہیں مانتے ہم اللہ کی الوحیت اور اس کی عبودیت کے قائل ہیں اس بات کا اظہار پر ملا طور پر دیا جاتا ہے ان تقدیروں کے ساتھ اور ان مسلمانوں کی تقدیروں میں بدل نہیں ہوتا جان نہیں ہوتی جو معاشرے کو بدلنے جو تبدیل کرنے تاغوت کے نظام کو ختم کرنے اللہ کے حکم کو تائز کرنے کا عدم رکھتے ہوں اور کوشش نہ کر رہے ہوں ان کی تقدیریں کی رسمی ہے ان کی عیدیں کی رسمی ہے ان کی قربانیاں بھی رسمی ہے ان کے اندر کوئی جان نہیں تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کو یہ رسمی عبادتیں نہیں چاہیے یہ رسمی اعمال نہیں چاہیے کچھ اعمال عادت ہوتے ہیں اور کچھ اعمال عبادت بنتے جب عمل قسم کے بن جائے تو عادت بن جاتے ہیں اور جب اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی عبادت اور اطاعت صحیح معنوں میں ہو جائے تو سب امال جو ہے وہ عبادت بنتے جس کی ضرورت ہے وہ تھوڑے ہی امال نہ ہو اللہ کو وہ بھی قبول اور اگر نفل پر نفل پڑے جائے سستی پر سستی پھیری جائے زیادہ سے زیادہ عمال کیے جائیں لیکن ان کے اندر سے غائب ہو تو ایسے عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے اور امال کی روح کیا ہے عقیدہ امال کی جان کیا ہے عقیدہ عقیدے کا معنی کیا ہے اللہ سے صحیح وابستگی عقیدہ عقد سے ہے اقدار نکاح کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو عقیدہ اللہ سے وہ تعلق کسی اور سے وہ تعلق نہ ہو اللہ سے وہ گہرا رشتہ اللہ سے وہ اتنی شدید محبت یہ چیز جو ہے یہ ہے اصل عقیدہ عقیدہ صرف زبان کے اشہار کا نام نہیں ہے عقیدہ پوری زندگی کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لے دے کر صحیح رویے کو پیش کرنے کا نام عقیدہ اور اسی لیے اللہ جب قربانی کرواتا ہے تو کہتا ہے جانور کو میرے پاس میں بیچ کر پہلے تو خدا مجھ سے بات کر کہ تیری قربانی مجھے منظور ہے کہ نہیں اگر تیری قربانی منظور تو مجھے جانور بھی منظور پہلے اپنی بات کر پہلے اپنی بات کر اس لیے یہ تو آپ کے الفاظ جو ہیں وہ اپنی زبان سے ادا کیے جاتے ہیں میرے بھائیو یہ صرف زبان کے نہیں ہونے چاہیے بلکہ یہ جاش سے نکلنے والے الفاظ ہونے چاہیے اور اس پر پوری زندگی کا ایک رویہ شارف ہونا چاہیے سب بات بنتی ہے آج ہم دیکھتے ہیں اس ملک میں یا دوسرے ممالک کے اندر بھی ہمیں یہ سلسلہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کی عبودیت ہو اللہ ہی کا حکم ہو اللہ ہی کی حاکمیت ہو میرے بھائیوں اب الیکشن آ رہے ہیں الیکشنوں کا زمانہ پھر آ رہا ہے ایک طرف ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اللہ کی حاکمیت ان الحکم اللہ اللہ حکم صرف اللہ کا ہے کسی اور کا حکم نہیں ہے یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے حکم تقدیری ہو یا تشریح ہر قسم کا حکم اللہ کے لیے ہے شریعت اللہ کی طرف سے ہے اس نے اپنا حکم نظریہ نبی کے نازل کر دیا ہے نازل کر دیا ہے اس کی یہ تا ہم واجب یہ حاصلیت کا عقیدہ ہے لیکن ہم جمہوریت کے عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں جمہوریت کا معنی کیا ہے عوام کی حاصلیت عوام کی پسند عوام کی مرضی چلے حاصلیت اللہ کی مرضی چلے اللہ اللہ کہتا ہے جب مخلوق ساری میری ہے تو مرضی میری چلے جب پیدا میں نے کیا ہے حکم میرا چلے یہ حاکمیت ہے اور لوگ کہتے ہیں نہیں عوام کی مرضی ہے اور اسلامی جماعتیں بھی اس بات کو تقسیم کر کے الیکشنوں میں حصہ لیتی ہیں رسالوں میں کمفلٹوں میں لٹریچر میں لوگوں کو یہ بتاتی ہیں چاہے وہ کسی نام سے سیاست کے اندر کام کرنے والی جماعتیں ہوں لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم اللہ کی حاکمیت کے قائل ہیں اور حقیقت میں وہ الحاطی جمہوریت کے بنیادی اصولوں کو تسلیم کرنے کے بعد پھر میدان انتخابات میں آتی ہیں اور پہلے تقسیم کرتی ہیں کہ عوام نے کس کو چن لیا چاہے بے نظیر کو چن لیا ہو اور اس کی معیشت سوشلزم ہو اس کی سیاست جمہوریت ہو اس کی پارٹی کا الحادی منصور ہو اگر عوام نے اس کو چن لیا تو آج ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس کی حکومت کو ہم تسلیم کریں جو انتخاب لڑتا ہے وہ پہلے ان اصولوں کو تسلیم کر کے انتخاب لڑتا ہے تو میرے بھائیوں نظری طور پر نفسیاتی طور پر کے پرچار کا کوئی معنی نہیں جب ربیہ کے اندر عوامی جمہوریت کو ہم تسلیم کرتے ہیں یہ پن ہے اللہ کو یہ پالیسی منظور نہیں اسی لیے میرے بھائیوں اسلام کے قیام کے لیے اللہ نے طریقہ کیا رکھا ہے نبی طرف دیتا ہے افراد کی تبدیت کرتا ہے ان گنے چنے افراد کو لے کر میدان جہاد میں نکل کر کفر کو ختم کرتا ہے تابوت کو ختم کرتا ہے اللہ کے حکم گزاری ہے اور جہاد کیا ہے اللہ کی مرضی چلائے اللہ کی مرضی چلے لوگ چاہے نہ چاہے عوام پسند کرے نہ پسند کرے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا ہے ہم نے حاصل ہے اس لیے اس دھرتی پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے اور کسی کو اس بات کی اجازت ہم نہیں دیتے میرے بھائیوں اس کا نام بہار اور یہ منحج یہ طریق ہے انبیاء کا طریق طلب کا طریق اور دیکھ لیجیے جب تک یہ طریق جاری رہا اسلام دنیا میں غالب رہا اور جب اس عقیدے میں بگاڑ آیا بغداد سب کی سلطنت تباہ برباد ہوئی پھر تحریکیں اٹھتی ہیں اسی عقیدہ توحید پر امام ابن تیمیہ پھر توحید کو سیاست میں پیش کرتے ہیں حاصمیت کو پیش کرتے ہیں اور توحید پر پورا نظام زندگی پیش کرتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الحاف رحمت اللہ علیہ اسی نقطۂ نظر کو کسی عقیدے کو لے کر دعوت اور جہاد کے میدان میں اپنے افراد کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سعودی عرب کی حکومت قائم ہوتی ہے میرے بھائیوں یہ قریب ترین زمانے کی ایک مثال کہ اسلام اگر نافذ ہوتا ہے قائم ہوتا ہے اللہ کا حکم اگر جاری ہوتا ہے تو اس کے لیے منہج نبی ہے سلط کا طریق ہے اور یہ جمہوری انداز یہ طریقے یہ اپنے آپ کو دھوکے دینے کے ہے ہم ساری قوتیں ساری طور اپنے کارکنان اپنا سب کچھ انتخابات میں چھوک کے ہم الحاطی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ دیکھ کے اللہ کے بالکل خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو میرے بھائیوں آج ضرورت ہے یہ ہماری آپ کے پاس یہ دعوت ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے لے کر ایوانوں تک اور اللہ کی اس زمین پر تو اس کے لیے طریقہ صرف ایک ہے کہ پورے خاص کے ساتھ اپنے آپ کو دائی بنا لیجیے مبلک بنا لیجیے امر بالمعروف اور نئی علی ملک کا کام شروع کر دیجیے اپنے گھر سے شروع کیجیے اللہ کی نافرمانی اور عقیدے کی خرابی کو کسی صورت میں برداشت نہ کیجیے اور پھر اپنے افراد کو جمع کیجیے ان کی تربیت کیجیے ان کو تیار کیجیے اور بلا کر جتنے لوگ تیار ہو جائیں اللہ کے سامنے ان کو لا کے پیش کیجیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حال افغانستان میں جن کی آنکھیں کھلی ہیں انہوں نے دیکھی ہے یہ بات کہ اللہ کی مدد ان لوگوں پہ نازل ہوئی ہے جو صحیح عقیدے کے حامد لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ اشتہار میں روح کیسے نکل رہا ہے وہ شکست پہ مجبور کیسے ہوا ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں دنیا بھر سے ایسے سلفی عقیدے کے لوگ ایسے سچے اور سچے اہل ایسے پختہ عقیدے کے حامل دنیا بھر سے جمع ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد سے جمع ہوئے ہیں جب وہ میدان سے آئے ہیں تو یہ نو سال سے چلنے والی جنگ صرف دو پچھلے سالوں کے اندر اس کا نقشہ پلٹتا ہے اور اس سے پہلے کسی کو کانوں کا خبر نہیں تھی کوئی تصور تک نہیں کر سکتا تھا کہ مجاہدین کامیاب ہوں گے اور دنیا بھر میں روس اپنی حکیمت کا اقرار کرے گا آج آپ کے سامنے ہے ساری دنیا کے اخبارات کے ساری دنیا کی سیاست کے بتا رہی ہے کے روٹ کھا کے نکل رہا ہے جو دیکھنا چاہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ مشرقوں پہ یہ مدد نازل نہیں ہوئی یہ خاص کے حامل ان لوگوں پہ نازل ہوئی ہے تو صرف اللہ کے لیے جہاد میں نکلے نہ ان کا علاقہ تھا نہ وہ فطر کے لیے نکلے نہ کسی اور چیز کے لیے نکلے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلے اور جہاد کے نقطۂ نظر کو لے گئے ایسے افراد کی ضرورت ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت دنیا میں سلفی تحریک سب سے بڑی تحریک بن چکی ہے لوگ سواد آدم سے ناد کرتے ہیں یہ بریلوی سواد آدم ہے تعداد میں زیادہ ہیں میرے بھائیوں پاکستان ہندوستان سے باہر ان کو جانتا نہیں یہ دوسرے فرقے جو آپ کے ملک میں بچے ہیں شہروں میں قصبوں میں بستے ہیں اور اپنے ادب سے ناچ کرتے ہیں ان کو باہر جانتا کوئی نہیں لیکن سلفی طاقت اور عقیدے کے حامل اس وقت دنیا میں کونے کونے میں چپے چپے میں یہ لوگ مجاہد بن کے اٹھ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ تحریر منظم ہو رہے خاص اللہ کے دین کے لیے دنیا میں خلافت کا نظام قائم کیا جائے اور اس کے لیے طریقہ صرف تھا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو اپنی جان مال عزت صلاحیت وقت سب کچھ اللہ کے لیے سخت کر دیں اور اپنے کاروباروں میں قریب رہیں لیکن کام لگائے رکھیں کہ کب آواز آتی کب آواز آتی ہے تو اس پر چلے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا میرے بھائیوں اللہ کے وعدے آج بھی سچے ہیں ومن حق حق کا اللہ اللہ اللہ تو وعدہ سچا ہے جھوٹے ہم ہو سکتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو تفیق قطع فرمائے دار الس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب ایم پی ایکس فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ القادسیہ سی ڈی کیسٹ اور کتب لائبریری چار لیک روڈ چوبرجی چوک لاہور فون سات دو تین صفر پانچ چار نو